السلام علیکم آپ Mukhtar Ahmad with the virtual university course of principle of marketing that is management three zero one course and we are here today lecture number thirty five ہم نے چونتیس لیکچر ختم کر لیے اور آج اپنا پینتیسواں لیکچر شروع کر رہے ہیں اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ پروموشن کو ڈسکس کر رہے ہیں the fourth P of the marketing mix اور پھر پروموشن کے اندر ہم اس وقت we have already cover the advertising or advertisement and second part was the sales promotion and today will be talking about personal selling تو کیا خیال ہے شروع کیا جائے لیکن کیا ہوا آپ نے جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایکٹیویٹیز کر لیجئے وہ کیا تھیں کہ ایک ون پیج کی ایڈ بنا لیں بچوں یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا نوٹس ہی بنا لیں کیا چانس ملا آپ کو اور دن ask you to go outside and visit some store some shops and see if there is any kind of sales promotion activities اور اس کو پھر آ کے اینالائز کریں سمجھنے کی کوشش کریں ان لائن پہ جن کو ہم نے اپنے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا so I hope you did it کہ نہیں کیا ابھی ابھی بھی بھی دیکھ لیں اگر نہیں ہوا تو ہم ہم we are still in the promotion phase تو آج کے لیکچر کے بعد جا کے دیکھ لیجیے اور آج کے لیکچر میں جو پرسن سیلنگ کانسیپٹ ہے ویری اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجیے ریلیٹ کیجیے کہ ریئل لائف میں how does sale people behave اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے so that is over today's topic so let start over today's session that is over lecture number thirty five so we are getting close نا only ten more lecture to go اور اس میں بھی دو تین مین ٹاپک ہیں اس کے علاوہ دو ریویو ہیں اور last lecture will be a general type of lecture صحیح ہے تو ابھی تک تو آپ نے کافی اسائنمنٹس بھی کر لی ہوں گی ایک پروجیکٹ جو بھیج دیا ہے وہ بھی کرنا ہے آپ نے اور I hope things are getting clear اور آپ سمجھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کی آپ نے اور سمجھ آ بھی رہا ہے کہ بیسک مارکیٹنگ کے اصول کیا ہوتے ہیں مارکیٹنگ کیا چیز ہے اور باقی جتنی بھی اس میں مختلف ٹاپکس ہم نے کور کیے اس کے بارے میں آپ کے کانسپٹ سارے کلیئر ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں thirty four in lecture thirty four we started with the left over topics of the advertisement the first component the first mix part of the promotion mix اس میں کیا دیکھا ہم نے کہ میڈیا اسکیجولنگ کیسے کرتے ہیں میڈیا شیڈیولنگ کیسے کرتے ہیں you have to decide about the reach frequency and impact factor اس ایڈورٹائزمنٹ کمپین کا کیا ریچ چاہتے ہیں کتنے لوگ دیکھنا دیکھنا چاہیں گے اس کو اور اس کی فریکوینسی کیا چاہتے ہیں آپ سملرلی کہ آپ نے میڈیا ٹائپ کو سلیکٹ کیا اس پرٹیکولر میڈیا میں کون سے وہیکل کو آپ نے سلیکٹ کیا let see if you have pick the T V so what channel you what want if you pick the print media اس میں سے کون سا آپ اخبار چاہتے ہو میگزین چاہتے ہو اور سم تھنگ ایلس اینڈ اس کی ٹائمنگ ویری امپارٹینٹ فیکٹر اور یہ ساری چیزیں ڈسائڈ کرتے ہوئے you have to keep in your mind certain things who is the target the potential customers کیا میسج دینا چاہتے ہیں کیا آبجیکٹوز ہے آپ کے پاس اور پھر اس آبجیکٹو کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے کون سا آپ نے وایا میڈیا سلیکٹ کیا ہے اس میں ساری چیزیں میسج کس طرح کا بنایا ہے کس سے کلوا رہے ہیں یہ بات آپ اور again this the media scheduling جو شیڈیولنگ پارٹ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی کون سا میڈیا ٹول آپ نے یوز کیا کون سا اس کے اندر اسپیسیفک میڈیا پک کر رہے ہیں جیسے کہا تھا کہ let see if there is a big event world cup ہو رہا ہے کرکٹ کا ہاکی کا وہ فائنل میچ ہو رہا ہے سپر بال ہو رہا ہے کچھ اور ایونٹ پاکستان کے حوالے سے لیٹ سی کے چودہ اگست کا دن ہے تو اس حوالے سے اس پرٹیکولر ٹائم کے اوپر اس پرٹیکولر ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے جتنی بھی ایڈز آئیں گی اخبار میں دینا چاہتے ہیں ٹی وی پہ دینا چاہتے ہیں there going to cost the extra because اس دن ریچ زیادہ ہوگی maximum people will be watching the T V تو یہ بھی ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے کمپنی کو آرگنائزیشن کو یا میڈیا کمپین جو چلا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ایڈ کس وقت چلانی ہے اور کتنی فریکوینسی کے ساتھ چلانی ہے ریپیٹ کیسے کرنی ہے اور تاکہ میکسیمم آپ کی ریچ اور اس کا پھر امپیکٹ پڑ سکے الٹیمیٹلی بٹ ریمبر آلویز کہ دیر از آلویز اے لمٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ بیل شیپ کب بنتا ہے اگر اس کی آپ افیکٹ کو دیکھیں ایڈورٹائزنگ کے یا کسی بھی سیل پروموشن کی جو بات کرتے ہیں پروموشن ٹیکنیکس کو بھی یوز کرتے ہیں کہ شروع میں تو اس کا پازیٹو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک خاص اسٹیج پہ جا کے اگر اس سے زیادہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں زیادہ ایڈ دے رہے ہیں تو you not getting anything out of it rather it might be having negative effect تو that should also be taken care while deciding the schedule of the your campaign صحیح ہے اس کے علاوہ کیا دیکھا تھا ہم نے yes that is the last part of your advertising the process evaluate your advertising and how can you evaluate the are different ways اس کو جنرل ٹرم میں دیکھا جائے تو آپ تین لیول پہ اس کو ایویلوٹ کرتے ہو پری جب جب کوئی ایڈ بنانے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہو یا آن ایئر کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہو پھر جب ایڈ آ جاتی ہے آپ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ چل جاتی ہے اس کے بعد اس کی افیکٹ دیکھتے ہو اور of course ultimately you look at the sale fact لیکن جنرلی افیکٹونیس آف ایڈ دیکھنے کے لیے دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ how much was its communication effect کیونکہ basic function is to communication communicate from producer side to the customer side اور اس میں کیا ہے کہ کیا اس کا افیکٹ ہوا وہ کمیونیکیشن کی اس میں اویئرنیس کریٹ ہوئی لوگوں کی ریٹینشن دیکھتے ہیں کتنا یاد رکھا اس نے اور کتنا افیکٹو ٹول ہے وہ کہ لوگوں پہ افیکٹ کر رہا ہے اس میں مختلف قسم کے آپ ٹیسٹ لیتے ہو سروے بھی کر سکتے ہو فوکس گروپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہو اور آج کل تو ٹیکنیکل ٹیسٹنگ اکوپمنٹس وغیرہ بھی آ گئے ہیں کہ اس کے ذریعے جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی پیوپل ڈائلیشن ٹیسٹ کہ آپ کتنے غور سے اس ایڈ کو اس میسج کو پڑھ رہے ہو سمجھ رہے ہو دیکھ رہے ہو and similarly the very common test valuation test of any advertisement company is the effect of the sale ultimate reason تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی پروموشن کر رہے ہو آپ اپنی سیل کو بڑھانا چاہتے ہو آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہو you want to increase your market share so sale effect is also very important evaluation tool کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ایڈ کا افیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لاجیکلی کیا ہونا چاہیے اگر آپ کی ایڈ آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہے تو آپ کو ریسپانس ملنا چاہیے then that is become the two way communication part people are coming and reaching asking you enquiring about your product your service your organisation so that is under evaluation techniques to see the effectiveness of the advertisement ٹھیک ہے اور پھر ہم نے second component of promotion mix دیکھا that was the sales promotion that is a short term incentive companies the retailer the sale people they are giving to their customer why to increase their sales as the it clear from this sales promotion title ہی نام ہی اس کا ایسا ہے کہ you are promoting to increase your sale and how can you promote it giving some incentives اس کو ٹریکٹر بناتے ہیں خالی سیل انکریز کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا اس کے باقی مقاصد بھی ہوتے ہیں لیکن initially the basic reason is basic objective of the this technique is to increase the sale اب اس کے دوران وہ جب سیل ہوتی ہے جب سیل بڑھتی ہے تو نیچرلی آپ کی پروموشن کی باقی ایکٹیویٹیز بھی ساتھ چل رہی ہیں سیل سیل کی بھی ایڈ دیتے ہیں آپ یہ بھی ہو رہا ہے نہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ وقتی اپنی طور پہ اپنی سیل بڑھا رہے ہیں بلکہ لانگ ٹرم کسٹمر کمٹمنٹ بھی مانگ رہے ہیں آپ اپنا کسٹمر بیس کو بھی بڑھا رہے ہیں کیونکہ when you are giving incentive you might not only you previous customer جو پہلے آپ کے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ لیں گے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے کسٹمر بھی اس کو ٹرائی کریں اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب نئے لوگ آتے ہیں تو پھر then they might start using it تو you are having more and more market share تو اس کا براڈر ایک افیکٹ بھی ہوتا ہے اور یاد ہے آپ نے پش اور پل اسٹریٹجیز ہم نے پڑھی تھیں مارکیٹنگ چینلس کے اندر یہاں بھی even we can give the example of the both techniques again here because not only due to some incentives like جس طرح ہم نے چینلائزیشن میں کیا تھا کہ جو پروڈیوسر ہے وہ پش کرتے ہیں پروڈکٹ کو through the channel to reach the customer وہ اپنی پروموشن ٹیکنیکس کے ذریعے بھی اس پروسیس کو اس پروڈکٹ کو پش کرا رہا ہوتا ہے through the channel it may be through advertisement it may be through sales promotion through personal selling it may be through publicity اور direct marketing whatever tool use تو وہاں بھی آپ کے ٹیکس کے اندر پوش اور پل کو دوبارہ یہاں بھی ڈسکس کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ وہ ساری marketing activity itself they are pushing that product through that channel so it is reaching to the customer تو آگے چلتے ہیں نا what and we know that we are discussing two types of markets generally and more focusing on consumer market. So what were the major consumer sales promotion tools? اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا اس میں کیا تھا cash refund coupons other kind of incentive buy one get one free اور بہت سارے ٹولس ہم نے دیکھے جو کنزیومر سیل پروموشن ٹول کے طور پہ آپ آپ کمپنیز آرگنائزیشن یا ریٹیلر یوز کرتے ہیں creating more effective kind of advertising کسی سیلبریٹی کو کسی فیمس پرسن کو اپنی اسٹور پہ لا کے اس سے کوئی ایکٹیویٹی کرا دی ٹھیک ہے these are different incentives you are giving to your customer they should come and buy your product so ultimately your sale will be increase صحیح ہے اسی طرح میں جو ٹریڈ سیل پروموشن ٹولس ہم نے دیکھے وہ جنرلی دو کیٹیگریز میں آتے ہیں ڈسکاؤنٹس میں اور الاؤنس میں جو ہم اپنی پرائسنگ اسٹریٹجیز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو ڈسکاؤنٹس کی شکل میں یا الاؤنس کی شکل میں وہ ٹریڈ جو سیل ہے اس کو بڑھاتے ہیں اس میں ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیل فورس ہے اس کے لیے ٹریننگ بھی آرگنائزیشن کرا رہی ہوتی ہے itself it is incentive کہ ان کی ٹریننگ کی وجہ سے آپ زیادہ مال ان کا خریدیں گے اور زیادہ مال مارکیٹ میں آئے گا تو ڈفرنٹ ٹولس ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی I hope you still remember them it is not only memorising them but you have to understand it you have understand all those thing if you want to be confident in your subject کیسے سیلس پروگرام بناتے ہیں سیلس پروموشن پروگرام جو ہے کس طرح اس کو ہم کیا اس کے اسٹیپس ہیں یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا you have to decide the size of the incentive again it depend on the budget how much budget you have allocated for your promotion اور اس میں سے بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کتنا ہے سیل پروموشن کے لیے کتنا ہے باقی ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہوا آپ نے تو اس بیس پہ آپ انسینٹو کا سائز ڈسائڈ کرتے ہیں اسی بیس پہ آپ اس کی کنڈیشن کو فکس کرتے ہیں اور اس کا ٹائم اسپین پروگرام کرتے ہیں کہ how much period you want that this programme should be run عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہو کہ یار سنا تھا آپ کی کوئی سیل لگی ہوئی ہے تو یو گیٹ آنسر ہاں وہ لاسٹ ویک ختم ہو گئی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص جیسے شروع میں اس کی ڈیفائن ہم نے کیا تھا کہ the sale promotion is for a period it short term thing تو وہ بھی ڈیسائڈ کرتے ہو لینتھ پروگرام ڈیسائڈ کرتے ہو اور پھر اس پروگرام کو اسی طرح جس طرح ہم نے آف ایڈورٹائزمنٹ کا دیکھا تھا کہ اس کی افیکٹ دیکھتے ہوئے کتنا افیکٹ ہوا ultimately yes here the bottom line will be how much sale was improved how much sale is increase تو یہ آپ کا ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہوگا کہ آپ کا یہ سیل پروموشن جو ہے کتنا افیکٹو رہا آپ کے لیے what about topics we well talking will be starting of third part and that is the personal selling آپ کو آؤٹ لائن تو مل گئی ہوگی تھوڑا سا میں اس کو اینڈ پہ آ کے ریشفل کروں گا کیونکہ پہلے جو میں نے آپ کو آؤٹ لائن دی ہوئی اس میں یہ کہا تھا کہ پرسنل سیلنگ ہوگا اس کے بعد پبلک ریلیشن ہوگا اس کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہوگا اور پھر ہم جا کے سیلس اور مینجمنٹ کو پڑیں گے but back these are all thing relating with each other so I have decided that today will cover the person selling and then next lecture will be about the sales for management اور as a whole sales management اور پھر آگے امیڈیٹلی ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو لائیں گے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور اسی سے آگے یہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ نکلی ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے فائن ہے نا ٹھیک ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پرسن سیلنگ کے بعد پبلک ریلیشنز یا پبلسٹی اور پھر ڈائریکٹ مارکیٹنگ پڑھیں اور آخر پہ جا کے ہم سیلس فور جو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں آئی ہیو ڈیسائڈیڈ کہ نہیں پہلے سیلس فور آج پرسن سیلنگ کو پڑھیں گے اگلا lecture lecture number thirty six will be focusing on the sales force management کیونکہ they are directly involve the personal selling اور پھر ساتھ ہی ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کو ڈسکس کر لیں گے تھرٹی سیونتھ لیکچر کے اندر تاکہ یہ تینوں اوور لیپنگ جو کانسیپٹ ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو کیا چیز ہے پرسنل سیلنگ جیسے یہاں بھی نام سے بھی ظاہر ہے کہ خود بیچنا the direct presentation of a product to a prospective customer by representative of the selling organisation is known as personal selling یہ ڈیفینیشن پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی and personal selling is the personal communication of information to persuade somebody to buy something of your organisation producing are selling person selling کیا ہے اگین یہ کمیونیکیشن ٹول ہے ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہے جہاں پہ انفارمیشن دی جاتی ہیں پرسویٹ کرنے کے لیے کس کو پوٹینشیل کسٹمر کو کہ وہ کچھ چیز بائی کرے کہاں سے آپ کے اسٹور سے آپ کی کمپنی کی آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو یوز کرے and this is very important factor very important tool of promotion کیونکہ باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں آپ اس میں وہ ڈیل کو کمپلیٹ نہیں کرتے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ you complete you complete the deal basically اور اس میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ دو طرح کی پرسن سیلنگ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں اور دوسرا آپ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں اور پھر کس طرح آپس میں وہ سارا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے but it is becoming very important earlier study was done کہ why people buy particular product services again and again بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں اس میں اس میں آپ کی پروڈکٹ لائلٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے جو فیچرز ہو سکتے ہیں لیکن دیکھا گیا کہ میجارٹی لوگ اس لیے وہ پروڈکٹ بائی کرتے ہیں کہ کیونکہ پہلا پروڈکٹ انہوں نے اس پرٹیکولر سیل مین سے لیا تھا ان کی سیلنگ جو ایکٹیویٹی تھی اس سے وہ دے آر سو امپریس کہ they have again they want to go back and do it again remember when we talking about the buying behaviour اس میں ایک پارٹ تھا post buying behaviour post purchase behaviour جسے کہتے ہیں کہ once you have done the purchasing then what next اس میں بھی ہم نے دو اس کے کانسیکوینس دیکھے تھے کہ if your customer is satisfy what is going to happen he is going to repeat the process again وہ پھر بھی آپ کے پاس آئے گا آپ کے پروڈکٹ اور سروس کو یوز کرے گا نہ صرف یہ کرے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کو اپنے گروپ کو اپنے لوگوں کو بتائے گا کہ this is a good thing this is a good product this is a good service let it آپ نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا if you are satisfy what is going to happen you are going to tell other people کہ یار this is very good system I am enjoying I am learning why don't you join اس آپ اپنے ریلیٹو کو بتائیں گے آپ سے کوئی پوچھے گا یار پڑھنا چاہتے ہیں کہاں پڑھیں یو کین سی کہ this is the best choice لیکن if it is other way around کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہے تو کیا ہوگا ایک تو آپ خود وہ چیز واپس بھی کریں گے واپس نہ بھی کی دوبارہ you will not think of going there نہ صرف یہ ہوگا بلکہ جتنے لوگوں کو آپ نے دوسری طرح بتانا تھا اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں اس سے ڈبل ٹریپل لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ they are bad they are not good don't buy it you are wasting your money you are wasting your time تو اس لحاظ سے یہ جو سیلنگ کانسپٹ ہے this is course very important concept part of the marketing process the selling اس کے اندر تو سیل پرسن ہوتے ہیں people who are direct the contact point between the organisation and the customer they are very important if they are good they can bring more business if they are efficient effective they are the asset for the organisation your company your retailer whatever you have اس کے حساب سے وہ آپ کے لیے ایسٹس ہیں تو اسی لیے ایک لیکچر ہم نے پورا سیلس فورس یا سیلف کے پیپل کی مینجمنٹ ان کی ٹریننگ کیا کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک پورا لیکچر اس پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے so person again coming back to person selling very important as I said کسی کو کنوینسنگ کیونکہ اس کے اندر تین رول ہے نا سیلنگ میں جو آپ کمیونیکیشن جو تین رول ہیں تین uh, جو آبجیکٹوز ہیں انفارمیشن دینا پرسویٹ کرنا ریمائنڈ کرانا how better you can provide the information how better you can persuade the your potential customer it will make a difference ہے نا ایسی بات لوگ کہتے ہیں یار اس فلاں پرسن ہے اس کے اندر بڑی پرسویشن پاور ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے پرسویٹ کرتا ہے بڑے اچھے طریقے سے انفارمیشن دیتا ہے just assume you are going in one store and the guy sitting there are selling some stuff he is very humble with you very respectful to you اور وہ آپ کی بات کو دھیان سے سنتا ہے آپ کو امپورٹینس دیتا ہے اور پھر آپ کی جتنی کوئریز ہیں جتنی آپ کے کنسرن ہیں ان کو سیٹسفائی کرتا ہے تو what is going to happen you are going to come back again there because it's kind of a good relationship development customer relationship یہی چیز ہے نا تو بار بار اس کے پاس آئیں گے جب بھی کوئی چیز لینی ہوگی آپ سب سے پہلے اس سے پوچھیں گے اس سے مشورہ کریں گے اور اس سے اسی سے پروڈکٹ یا سروس کو یوز کریں گے but in other case what will what is going to happen then اگلی دفعہ آپ کو اس سے مہنگی بھی چیز ملنی لینی پڑے کہیں اور سے آپ وہاں جائیں گے سکیں گے forget about he is not talking nicely اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے اس کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ کس طرح بات کی جاتی ہے کسٹمر کے ساتھ تو these are very important aspect of marketing and especially the selling so personal selling is the personal communication of information to persuade somebody to buy something and that somebody is your potential customer clear person selling occurs when a company representative comes to get contact with them ایسا ہی in order to inform a client about a good اور services to get a sales especially important for business to business marketing کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے آگے ہم جا کے دیکھیں گے کس طرح کے پروڈکٹ کس طرح کے سچویشن میں اندر person selling is becoming more effective than other tools of the communication اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے اگر ایک یونیک سا قسم کا پروڈکٹ ہے جس میں ٹیلر کیا جا سکتا ہے کسٹمر ٹو کسٹمر تو وہاں پہ یہ person selling concept is more effective way of communication than other tools in many companies person selling largest the convenience product yes وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرسن سیلنگ وہ جو دکاندار وہ جو ریٹیلر بیٹھا ہوا ہے اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو سیل کرنے میں پھر میں اس کی ایگزامپل دوں گا جو پش اسٹریٹجی میں کہ اگر آپ کسی کا جاتے ہیں دکان پہ کسی شاپ پہ جاتے ہو کسی ریٹیلنگ اسٹور پہ جاتے ہو if you are asking I need a pen if you not specifying a particular pen what is going to happen now it will depend on the retailer on that sales person کہ وہ کون سا پین آپ کو لا کے دیتا ہے انلس یو اسپیسیفک کہ نہیں جی مجھے تو وہ فلاں پین چاہیے فلاں مارکر چاہیے فلاں پینسل چاہیے he or she can be very conveniently push that particular product through the chain and ultimately it will reach the customer. تو کسٹمر جو وہ جو ریٹیلر ہے جو سیل پرسن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس سارے مارکیٹنگ چینل اور پروسیس کے اندر اور اب تو ویسے بھی جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ retailer is becoming more powerful unit of that whole channel کیونکہ ریٹیلر کے پاس بھی چوائسیز میکسیمم آ گئی آپ اس کو پہلے یہ تھا کہ middle man were more important نا retailer business is becoming more important in this uh, today's marketing marketing process اس میں selling concept again is becoming very important اور کچھ آرگنائزیشن تو ایسی ہوتی ہیں کچھ بزنس اس قسم کے ہوتے ہیں جہاں پہ دس از دی اونلی سنگل جہاں پہ میکسیمم ایکسپینڈیچر ریسورسز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں especially in service industry to see جس a person who will convince other person okay I provide you this services these services صحیح ہو گیا person selling is likely to be emphasise in the promotional mix when اب کون سی ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ پرسن سیلنگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے اب آپ جاتے ہیں ایک بڑی مارکیٹ کے اندر الیکٹرانک مارکیٹ ہے بہت ساری تو کس شاپ پہ جائیں گے کیونکہ competition is very high there almost getting similar type of product line everywhere same price range why you are going to a particular shop why not from other shop اس میں پھر آ کے یہ پرسن سیلنگ کا رول بھر جاتا ہے اس میں پھر آپ کے پاس کیونکہ سب لوگوں کو انفارمیشن ہے کہ یہاں پہ لیٹسی کے کمپیوٹر ملتے ہیں یہاں پہ الیکٹرانکس کی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اور سارے ساروں کے پاس almost similar type of products ہیں similar type of product lines ہیں اور price range is always when you have that much competition you کی not have so much difference in the price then market will dictate you the price اس پرائسنگ پہ then how you should be sure کہ لوگ آپ کے پروڈکٹ خریدیں آپ کی سروس کو استعمال کریں there this person selling is going to be very effective very people نا people due to to only respect honour کتنا اچھا آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں کتنی اچھی طرح آپ ان کی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں کتنا آپ ان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہوئی ہے course we are talking the business relationship تو وہاں پہ زیادہ ضرورت اس کی ہو جائے گی زیادہ امپورٹینس ہو جائے گی جہاں پہ کنسنٹریٹڈ مارکیٹ ہے and again product has high unit value or it is a technical product اور جس میں آپ کو ڈیمانسٹریشن دینی ہے آپ نے بڑی اچھی سی چیز کسی کمپنی نے آرگنائزیشن نے ریسی رائزوگراف لینا ہے بڑی فیکس مشین لینی ہے بڑی کچھ مشین ایسا اکوپمنٹ لینا ہے کہ جو اس کے لیے آگے it is a one time decision for that company کہ وہ بار بار تو اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ again this person selling is has more important role the more effective role بات سمجھ آئی ایک تو وہاں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ مارکیٹ ہے بہت زیادہ ایک جیسے لوگ اکٹھی بڑی مارکیٹ ہے اس کے اندر کیوں لوگ آپ کے پاس لینے آئیں گے انلیس کی you have a proper selling approach similarly وہ پروڈکٹ جو ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں ٹیکنیکل نیچر کے ہوتے ہیں اور جہاں پہ آپ نے دوسروں کو جا کے ڈیمانسٹریشن دینی ہے آپ نے لیپ ٹاپ خریدنا ہے آپ نے کچھ بڑا اکوپمنٹ لگانے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے اندر آپ نے کچھ جہاز خریدنا ہے تو here the person selling is going to be more effective آپ نے کنسلٹیشن لینی ہے آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو یہاں پہ وہ پرسن سیلنگ والا رول جو ہے پروموشن کا وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا بنسبت ایڈورٹائزنگ کے سیل پروموشن کے یا ادر تھنگس کے صحیح ہو گیا what else and product can be to an individual customer need اور اسپیشلی ان پروڈکٹ کے اندر جہاں پہ آپ ایک اسپیسیفک کسٹمر کی نیڈ کے مطابق اپنے پروڈکٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں کپڑے سلوانے جاتے ہیں آپ آپ جا کے خود ڈیزائننگ آپ جو وہ جس سے بنواتے ہیں اور جو کسٹمر ہوتا ہے they have to reach to each other تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھا سکیں کہ مجھے کیا پرٹیکولرلی سائز چاہیے شیپ چاہیے اس کی کس طرح کا ڈیزائن چاہیے اور اسی طرح دوسرے پروڈکٹ جو ہوتے ہیں جہاں پہ کسٹمر ٹیلر آسانی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی person selling is going to be more effective and the only way to promote your product service not the only course you can use other thing but the most important and some time if the product is introductory stage again you have to put lot of effort there promotion tools advertising اور باقی چیزیں آپ کو انڈیویجلی دوسروں تک ریچ کرنا پڑے گا اپنے کسٹمر تک ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ اور سروسز تو یہ چار سچویشن اور اسی طرح کی باقی بھی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن ایسی ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ person selling is becoming more important یہاں اس کو زیادہ امفوسائز کرنا پڑے گا when we're talking about the promotion tools as compare to other promotion tools clear کیسے کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن ڈائلگ ہوتا ہے you will come and ask یار مجھے ایک اچھا سا کمپیوٹر خریدنا ہے the person can apply the sales person can apply okay what is your what kind of computer you asking کیا اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے اس کی آپ کہتے ہیں کہ اوکے مجھے پی فور چاہیے اوکے کس برانڈ میں چاہیے آپ کو کس پرائز رینج کی بات کرتے ہیں see how this is how they start talking with each other dialogue ہوتا ہے جس کس کس دوران پراسپیکٹ بائر جو ہوتا ہے اور جو سیلر ہوتا ہے اس کے درمیان آپس میں ڈائلگ ہوتا ہے کمیونیکیشن ہوتی ہے kind of direct human contact کی بات کرتے ہیں ہم اور پھر وہ میچ کرتا ہے جو سیلر ہوتا ہے کس سے ان کی نیڈ سے جو کسٹمر کی ہیں کسٹمر کہتا ہے کہ آئی ہیو دس لمیٹیشن میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں اتنے یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں جو یہ چیز کر سکے اب جو seller seller is smart what or she can do وہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم جو اس کے پاس پروڈکٹ سروس اس میں سے وہ پروڈکٹ لے کے آپ کو دکھائے جو آپ کی اس نیڈ سے میچ کر رہے ہیں آپ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہوں گے کپڑا خریدنے گئے کبھی جائیے اب دکاندار کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینٹ ورائٹیز پڑی ہوتی ہیں کلر ڈفرنٹ پروڈکٹ لائنز ہوتی ہیں مختلف ورائٹی ہے مختلف قسمیں ہیں اس میں کپڑے کی and and you go ask جی مجھے کچھ کپڑا چاہیے وہ پہلا کوشچن پوچھتا ہے کس قسم کا چاہیے آپ کو شلوار قمیض پہننی ہے کرے لیے چاہیے پینٹ کوٹ کے لیے چاہیے ویسٹ کے لیے چاہیے کس چیز کے لیے چاہیے اور کس کون سا آپ کی چوائس ہے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ اسپیسیفک ایریا آئیڈینٹیفائی کر کے okay you are narrowing down کہ اس کو اس میرے کسٹمر کو یہ پرٹیکولرلی پروڈکٹ چاہیے پھر آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہے جہاں پہ صرف وہی طرح کے پروڈکٹ پڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا اس میں یہ ورائٹی ہے اس میں یہ کلر ہے اور پھر وہ دیکھتے ہوئے آپ کے اف یو اسمارٹ انف وہ آپ کی چیزوں کو آپ کی ڈیمانڈ کو آپ کی نیڈ کو سمجھ کے اس کو میچ کرنے کے لیے امیڈیٹلی اس طرح کے پروڈکٹ لے کے آئے گا جو آپ کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں that is how this process of selling is continued and what is happening here now you becoming friendly each other friendly in what sense because you are trying to help each other how you are helping each other both are trying to satisfy each other needs اس سیل پرسن کی اس کی سروائول کیا ہے کہ وہ بزنس لائے زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچے آپ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا کہ آپ کو اپنی اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ چاہیے دونوں نے ڈائلگ شروع کیا دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا دونوں نے ایک دوسرے کی نیڈ کو سمجھنے کی کوشش کی and and that is how it has been started now you are having good relationship اس میں آپ دیکھتے ہیں اچھے دکاندار ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی آپ کے لیے okay would like to have a cold drink please if you are buying a big thing تاکہ اس کے اندر وہ جو تھوڑا بہت کمیونیکیشن گیپ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے and both should be feeling relax and and then they should talk about next deal discovering communication customer needs of course اور پھر دا پھر جب اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پروڈکٹ لاتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی انہیں نیڈ جن کے لیے آپ کو چیز لینے آئے اس کو بھی ٹچ کرے اس کو بھی بتایا کہ آپ کی یہ ضرورت پوری کر رہا ہے پلس جو ادر بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا ہے because the basic bottom line is you should not only come to the expectation of your customer but delight process delight کیسے ہوگا کہ آپ اس کے بڑھ کے جتنی اس کی نیڈ ہے اس کو سیٹسفائی کرنے سے بڑھ کے اس چیز کو آپ اس کے لیے گے تو that person will be delighted let's talk about the characteristics of the person selling should be flexible کیا ہوتی ہے پرسن سیلنگ جو ہوتی ہے فلیکسیبل ہوتی ہے which sense identify specific sale prospect آپ کو اپنے اپنے کسٹمرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے let see if you are going yourself to talk with your customer similarly if your customer is entering in your shop تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا let see if you have big store آپ کے پندرہ پانچ دس کسٹم آپ کے جو سیل پرسن ہے وہ کام کر رہے ہیں تو مین پرسن میں لاسٹ کیم کہ جی کیا آپ خیری کیا چارج دیا آپ کو وہ کہتا ہے یار مجھے کچھ الیکٹرانکس کی چیز دینی ہے تو امیڈیٹلی جو مینیجر ہوتا ہے وہاں کا وہ اپنے اس جو سیل پرسن جو کلا اس کو ڈیل کر رہا ہے اسے ڈائریکٹ کرتا ہے کہ okay mister Aamir mister Hafeez you should look after this person تو ایسے پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز خود لے جا کے بیچنی ہے خود سیل کرنی ہے آپ نے کسٹمر کو ریچ کرنا ہے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ میرے وہ جو پراسپیکٹس کہاں پہ ہے مجھے کہاں سے بزنس مل سکتا ہے اور پھر سچویشن کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے you answer the questions okay what you want I want a PC I want an نیٹ condition I want a TV کس قسم کا ٹی وی چاہیے آپ کو یار مجھے کوئی ایسا ٹی وی چاہیے جو اس کی فلیٹ اسکرین ہو اس میں یہ ہو اس میں یہ فیچر ہو کلر اس کی اچھی اور پکچر کے اندر ایک اور پکچر آ جائے تو کیا بات then you will as a sale person you will answer his کہ جی ہاں ایسی بات بھی ہے اس میں یہ بھی ہے ٹیکنالوجی آج آ گئی ہوئی اس میں یہ آ گیا ہوا اس میں یہ چیز اویلیبل ہے اس میں یہ آپشن ہے آپ کے لیے this is the price range this is how you start dealing with your customer اور اگر کسی بیس پہ ان میں کچھ آبجیکشن ہے اس کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس ہیں آپ کے کسٹمر کے ذہن میں تو آپ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے وہ کہتے ہیں یار میں نے پہلے بھی یہ پرٹیکولر برانڈ لیا تھا اس میں یہ پرابلم آیا تھا yes okay we have a better choice for you اور اگر وہ آبجیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو اب اوور کم ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں yes we know such type of product also کے میرا اسٹور اس میں یہ پرابلم تھی بعد میں کمپنی نے ریئلائز کیا ہے اور اس کو اب ٹھیک کر لیا now I can guarantee you کہ وہ چیز اس میں نہیں ہوگی تو سچ ٹائپ آف نیگوشیشن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہو تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی ایک دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کریکٹرسٹکس میں سیلنگ میں ایک تو اس کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے دوسرا ریلیشن شپس بنتی ہیں build relationship relationship کیا ہوتی ہے we are develop basically building the confidence of each other the customer very confidently talk with you because you know that you are not going to cheat اگر اس کو احساس ہو جائے کہ آپ چیٹ کر رہے ہو آپ اس کو نیگیٹو انفارمیشن دے رہے ہو تو دوبارہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے آپ اپنی چیز کو سیل بھی کر لیں لیکن دوبارہ you are not going very honesty کا آگے جا کے دیکھیں گے کیا کیا ایک سیل پرسن کے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے اس میں honesty is one of important thing managing the account ship and that buyer to receive appropriate services جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے آپ اس کو گارنٹی کر رہے ہوتے ہو کر رہے ہوتے ہو کہ ان پیسوں میں جو آپ چیز خرید رہے ہیں یا آپ کے بینیفٹ اس سے بڑھ کے جو آپ اس کو کاسٹ کو پے کر رہے ہو sale person understand and solve problem and you are also addressing any problem if he or she is indicating آپ کے پاس ایک بائر آتا ہے آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے وہ بتاتا ہے یار میرا یہ پرابلم ہے تو آپ اس کو آپشن بتاتے ہو اوکے جی آپ اس پرابلم کو اس طریقے سے سالو کر سکتے اف ہی سینگ کہ جی میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے at the moment I have that much money آج کل تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کریڈٹ کارڈ ہے اور باقی دوسرے لیزنگ کے اس طرح کے سسٹم شروع ہو گئے ہیں آلٹرنیٹ اویلیبل ود یو تو کسٹمر ان سے بتاتا ہے دا سیل پرسن بتاتا ہے کسٹمر کو کہ don't worry we can arrange this financing for you اب تو ایسی بھی آرگنائزیشن ہیں کہ جو فائنینسنگ کے لیے میکسیمم بینکنگ ہمارے سیکٹر آگے آ رہا ہے تو they always try to help you solve your problems تو یہ بھی ایک اس کی کیا چیز ہے basically when you solving problem other person you are developing a relationship and the more the confidence the customer are on your sale people or your organization the better is for your business اور فیوچر میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے بھی چانسز زیادہ ہیں صحیح ہے آگے چلتے ہیں let see what are the basic sales task کیا کیا ہے کیا کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے تین چیزیں ہیں order getting order taking and providing the support what is difference between order getting and taking دو چیزیں order getting this this is come order the creative selling یہاں پہ آپ کے پاس سیل پرسن کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اس کو کتنا کریٹو بنا کے کتنا اٹریکٹو بنا کے وہ اپنے کسٹم جو کسٹمر ہے پوٹینشیل کسٹمر کو ریچ کرتا ہے اور پھر اس سے وہ آرڈر لیتا ہے تو اس kind of a creative selling اسے کہتے ہیں افکوس ٹائم کنزیومنگ ہے ٹو ریچ یا ٹو کال to یا ٹوٹ دل اے سیل نیو پروسپیکٹس نئے لوگوں کو بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹینیو سیل کر رہے ہوتے of telemarketing particular to small accounts اور پھر اس میں بھی چیز ہے کہ آپ ٹیلی فون کر کے بھی پوچھتے ہو کہ آپ نے لاسٹ ایئر یہ چیز خریدی تھی I hope it is working fine want anything let see کہ اس میں ایسی کچھ چیزیں آپ نے واٹر فلٹر سیل کیے ہیں تو آپ ایک تین ماہ کے بعد فون کرتے ہو کہ اس کا جو فلٹر میں نے چینج کرنے ہیں we also are providing the services with you like to that thing are not تو it itself is a again developing good relationship تو جب آرڈر لینے کی بات کرتے ہیں تو basically what is happening you are going yourself to your potential customer and trying to convince them persuade them کہ وہ آپ کا چیز لیں اور آپ اس سے آرڈر لے کے آتے ہو اس میں کیا ہے creativities involve much efficient how much creative you are that you should be ables you potential customer they should buy you product پہ سیل فورس ویری افیکٹو ہو جاتی ہے آئیڈا ماڈل کمپلیٹ کرانا ہے وہ آئیڈا ماڈل کیا تھا first of all to get the attention how can you get the attention unless you are creative unless you convince you پہ پہلی بات سے آپ اتنا اس کو امپریس کریں کہ وہ اس کی ٹینشن کو لے لیں آپ اور پھر آف کورس آپ کی باتوں سے آپ کے اس سے ڈسکشن سے آپ اس کے اندر انٹرسٹ اس کا ڈیولپ کریں پھر اس کے اندر ایک ڈیزائر پیدا کریں اور نہ صرف ڈیزائر ہو بلکہ ایکشن بھی اس سیل کو ڈیل کو کمپلیٹ کر کے آئیں گے تو you are a successful sale person otherwise you have waste your time your company's time اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پہلی بار ہی آپ سکسیزفل ہو جائیں some time depending the type of product it can be a continue process of reaching your customer and getting the order تو پہلا آرڈر گیٹنگ کلیئر ہو گیا لیٹ سی واٹ اباؤٹ اور آرڈر گیٹنگ میں اس کو فلو کو بھی دیکھ لیں seek out of customer analyze their problems discover solution to the customer common سی بات ہے نا کہ آپ نکلتے ہو پوٹینشیل کسٹمر کو سرچ کرتے ہو ان کو پہنچتے ہو ان کے پاس پھر دیکھتے ہو ان کے کیا مسائل ہیں what are those unsorted needs جو آپ کی کمپنی ان کی جو آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کا پروڈکٹ یا سروس کو سالو کر سکتا ہے اور پھر اگر اس کو ٹیلر کرنا ہے چینج بھی کرنی ہے then you will analyze their problem اور اینالائز کر کے اس کے سولوشن معلوم کرتے ہو کہ اس کا کیا بیسٹ سولوشن آپ ان کو دے سکتے ہو اور جب وہ بیسٹ سولوشن آپ کو معلوم ہو جاتا ہے as a seller as a sale person تو پھر آپ وہ سولوشن اس کو سیل کر کے آتے ہو دیٹ از دی ایکشن اور لاسٹ پارٹ جو ہے کہ آپ اس سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہو سیلنگ کے let see what is order taking that is now other way around customer آپ کے پاس آیا اور اس میں زیادہ کریٹیوٹی اتنی انوالو نہیں جتنی آرڈر گیٹنگ میں تھی آپ آرڈر لکھتے ہو کیا کیا چاہیے جی آپ کو مجھے یہ چیز نکال دیں مجھے دس کلو یہ لے دیں مجھے مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے فائن یہ بجلی کا سامان چاہیے چاہیے اتنے اتنے بلب ٹیوب چاہیے فلاں فلاں چیز چاہیے اوکے مجھے یہ یہ ٹیکسٹ بکس چاہیے فائن آپ اگلا سیمسٹر شروع کریں گے ایک لسٹ ہوگی آپ کے پاس کتاب ہوں گی آپ جاتے ہو بک شاپ پہ اسے کہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ یہ کتابیں چاہیے جو میرے آگے پانچویں یا چھٹے سیمسٹر میں یوز ہوں گی تو that is basically are taking part of our function of the sale person or selling process یا جس کو پرسن سیلنگ کہتے ہیں چیک وائسز فار ایکوریسی پھر آپ جب اس کو بل شل بنا کے دیتے ہو دیکھتے ہو کیا واقعی وہی چیزیں ٹک کرتے ہو کہ اس کو مل کے ہوں گی آج کل ایون آپ گروسری لینے جاتے ہو let see if you are buying monthly grocery fit your home تو گھر سے آپ ایک بڑی سی لسٹ بنا کے لے کے جاتے ہو کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے ماما نے کہا بہن نے کہا بھابھی نے کہا کہ یہ چیزیں لے کے آنی ہیں اس مہینے کا راشن اس مہینے کے گھر کی گروسری کے لیے یہ ہمیں چیزیں چاہیے جو آپ نے شروع میں لینی ہے ویکلی لینی ہے کوارٹرلی لینی ہے منتھلی لینی ہے ایور تو کیا ہوگا کہ وہ وہ دکاندار سیلر جو ہے وہ جو ریٹیلر ہے جس جو بھی آپ کو نام دینا چاہیں وہ ساری چیزیں نکال کے رکھے گا پھر کاؤنٹ کرے گا پھر دیکھے گا ہر ایک کی پرائز صحیح لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے وہ ٹوٹل ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا that is basically checking the for the accuracy کہ ویدر آپ نے پانچ کلو آئل کا کہا تھا انہوں نے کہیں گھی تو نہیں رکھ دیا آپ نے دس کلو چینی کہا تھا کہیں اس نے پانچ دس کلو شکر تو نہیں رکھ دی یا کوئی اور چیز تو نہیں رکھ دی تو for type of things they have to this is also part of their process of order taking کے اس کو انوائسز کو دیکھتے ہیں اس کی ایکوریسی کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹائملی پروسیسنگ ہو رہی ہے even if they are calling you even they are sending the request کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹائملی اس کی پروسیسنگ بھی ہو جائے اور پھر اس میں سجیسٹو سیلنگ بھی آ سکتی ہے کہ آپ سے کوئی کہتا ہے یار مجھے یہ چاہیے آئل آپ کہتے ہیں جی آج کل یہ نہیں آ رہا اس کی جگہ یہ ایک اچھی چیز آئی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے again because you are developing the relationship with customer customer کہتا ہے کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے آپ کہتے ہیں یار آج کل ایک اسپیشل ڈیل چل رہی ہے دوسرے پروڈکٹ کے اندر ایکولی گڈ اور even better than that why don't you to use that تو سجیسٹو سیلنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر تو that is how this process of order taking ٹھیک ہے دونوں چیزیں سمجھ آ گئی order getting and order taking آگے چلتے ہیں the advantage of advantages of person selling over the other promotion tools are کیا ایڈوانٹیجز ہیں اس کے it can be adapted for individual customer اب جو آپ نے ایڈ بنائی ہے جو آپ نے سیل پروموشن کی ہے وہ تو آپ نے ماس کمیونیکیشن کا ٹول یوز کیا but person selling is you can focus your individual customer تو یہ اس اس کا فائدہ ہے کو مولڈ کر سکتے ہو چینج کر سکتے ہو اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق it can be focus on the prospect customer only clear it result in the actual sale جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ باقی پروموشن جو ٹول آپ یوز کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا افیکٹ کتنے لوگوں پہ ہوا اور پھر اس میں کسی نے سیل اس کی انکریز ہوئی یا نہیں ہوئی that is a different thing لیکن یہاں پہ اس کا امیجیٹ افیکٹ آپ کو ملتا ہے آپ کا کسٹمر آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے بات کی you are able to sell a product immediately آپ نے سیل اپنی سیل کو انکریز کیا تو it's result in actual sale while most other form of promotion are use in moving the customer closer to the sale باقی promotion techniques sale promotion advertising publicity کیا ہے کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہو پرسویٹ کر رہے ہو اپنے کسٹمر کو کہ وہ سیل پوزیشن کے نزدیک اس پوائنٹ پہ آئے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے you are actually doing the sale تو اس حساب سے اس کو امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے اس سے سے اس اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے but there are certain disadvantage to limitation بھی ہیں اس کی وہ کیا ہو سکتی ہیں ایکسپینسو پر کنٹیکٹ لرسی if you have to go and get the order travelling man hour time کتنا خرچ کر رہے ہیں کتنے وزٹ کر رہے ہیں ٹیلیفون کتنے کر رہے ہیں تو پر کنٹیکٹ یہ ایکسپینسو ہو گیا اس کی ریچ کم ہے بنسبت ایڈورٹائزنگ کے ایڈورٹائزنگ میں لرسی آپ ایک ایڈ چلاتے ہو تو ایٹ لیسٹ دس ملین لوگ دیکھ رہے ہیں بیس ملین دیکھ رہے ہیں تو ون گو میں اور پر پرسن کنٹیکٹ میں آپ کا بہت چیپ پڑ جاتا ہے لیکن یہاں پہ per person contact is expensive proposition many sale may be needed to generate a single sale بار بار وزٹ کرنا پڑے گا کنوینس کرنا پڑتا ہے اسپیشلی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے انشورنس کے لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں بار بار بیسوں دفعہ چکر لگائیں گے آپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے پھر کہیں جا کے آپ کو ایک آدھ چانس بنتا ہے لیبر انٹینسو ہے yes yes. It is costly to develop and operate a sale force now اس کو جو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو سیل پرسن تیار کرنے پڑتے ہیں اور پھر آج کل اچھے لوگ بھی کہاں ملتے ہیں تو is also a limitation of the person selling the two types of person selling as I said earlier ایک تو یہ ہے کہ آپ customer comes to sale people mostly involves retail store selling اور جتنے آج کل عموماً جو سیل پیپل کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں اور sale people go to the customer جیسا گیٹنگ آرڈر والا بات تھی وہی چیز ڈسکس کر رہا ہے اس کو گرافکلی آپ دیکھیں customer come to the sale people selling ہوتی ہے اکراس دا کاؤنٹر بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اور پرائمری ریٹیل اسٹور سیلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن دوسرے کیس میں کیا ہے کہ sale force go to the customer اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پرسن سیل کالز ہو سکتی ہیں یا ٹیلی مارکیٹنگ کے فون کے ذریعے جس کو ہم آگے جا کے ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں ڈسکس کر سکیں وہ بھی ہو سکتا ہے just to differentiate nothing important business to business میں پرسن سیلنگ اور direct to consumer person selling میں دیکھیں sale support new business exciting business retail sales direct selling professional services یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے سیلس فور مینجمنٹ کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اس وقت وری کرنے کی کوشش نہیں ضرورت نہیں ہے sale to sale business to business بھی پرسنل سیلنگ ہوتی ہے اسی طرح ریٹیلنگ میں ہم نے دیکھا ابھی کسٹمر جو سیل پرسن ہے وہ کس طرح افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کون کون سے طریقے ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس آف پروفیشنل سیلنگ اگر ہم سیلنگ کی بات کرتے ہیں کیا ہونے چاہیے sale rep engage in total selling job reps reps basically work closely with customer اور آپس میں کانفیڈینس بلڈنگ ضروری ہے sale reps organise much of their own time and efforts among آپ دیکھتے ہو کہ بیگ لے کے کے آج کل میڈیسن اندر فارماسوٹیکل میں اندر وہ ریپس جو ہے اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں وہ خود جا رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ان کو کنوینس کر رہے ہیں کہ ہماری پرسکرپشن جو ہے ہمارا جو میڈیسن ہے یہ یوز کروائیں اس کے یہ فائدے ہیں they often experience role ambiguity and role conflict ان کے ساتھ پرابلم بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ کس لیول پہ انہوں نے جانا ہے کہاں تک انہوں نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے اس میں کچھ کنفلکٹس بھی آتے ہیں that also will cover in the management of our sale force management part contribution of person selling to marketing this whole marketing میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے بیسیکلی تھری کنٹریبیوشن ایک تو آپ کا ریونیو بڑھا رہا ہے پروڈیوسنگ سیلز ریوینیو جتنی زیادہ آپ کی سیل سیلنگ ہوگی اتنا ریوینیو بڑھے گا آپ کا میٹر میٹنگ بائر ایکسپیکٹیشن ہو سکتا ہے باعث کبھی کبھی نئی بھی ہوں ان کو پوری معلومات نہیں ہے جب آپ سے کانٹیکٹ ہوا آپ نے ان کو کنوینس کیا ساری باتیں بنائی اس کی ایکسپیکٹیشن کو آپ نے میٹ کر لیا providing market place information it's kind of a information major part جو ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ this is the thing you should do اور یہی تو مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کا اور مارکیٹنگ انفارمیشن کا بیسک آبجیکٹو یا رول ہے changing pattern in the person selling it's now shifting وہ کیا آ رہا ہے traditionally person selling has been a face to face one to one situation generally جو ہم نے دیکھا ہے لیکن آستہ آستہ اس میں چینج آ رہی ہے سیلنگ سینٹر بنتے جا رہے ہیں سسٹم سیلنگ ہے گلوبل سیل ٹیم ہے ریلیشن شپ سیلنگ ہے ٹیلی مارکیٹنگ ہے یا جس کو ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں یہ آگے جا کے ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں بھی یہ کنسپٹ ڈسکس کریں گے تو اسی لیے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے ایک اچھے سیل پرسن کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے کسٹمر اورینٹیڈ ہونا چاہیے آنےسٹ ہونا چاہیے ڈیپینڈیبل ہونا چاہیے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے لائکیبل ہونا چاہیے تو یہ بڑے امپارٹینٹ کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی سیل پرسن کے that is why people come to you یہ بھی چیز ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہاں پہ آگے جو سیلس فور مینجمنٹ آ رہی ہے کیونکہ اسی سیل پرسن کے ارد گرد ساری پروسیس گوم رہا ہوگا تو what is sale person because we are going to start the sale force management and individual acting for a company by performing one or more of the following function activities وہ کیا ہو سکتا ہے پراسپیکٹنگ وہ آپ کے لیے پراسپیکٹ لاتا ہے نئے کسٹمر لاتا ہے communicating serving and information gathering and some time you know when we are talking about the product development دو sale people can come and guide you کہ یہ مارکیٹ کے اندر یہ ٹرینڈ آ رہا ہے آپ کو اپنے پروڈکٹ کے اندر یہ چیزنگ بھی لانی چاہیے تو وہ انفارمیشن بھی کمپنی کے لیے گیدر کر رہے ہوتے ہیں سیل پرسن کو مختلف نام دیے گئے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ سیل پیپل بھی کہتے ہیں سیل ریپرزینٹیو بھی کہتے ہیں اکاؤنٹ ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں sale consultant sale engineer agents district manager marketing representative and so on کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے مختلف شکلوں میں لیکن بیسک فنکشن ان کا ایک ہی ہوتا ہے I think that is enough for today but let's summarise time is very short ہم نے آج کیا دیکھا پرسن سیلنگ کو پرسن سیلنگ کیا چیز ہے کہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں پرسن کمیونیکیشن ہوتی ہے انفارمیشن کی to persuade a person potential customer کہ وہ آپ کا پروڈکٹ سم تھنگ بائی کرے آپ کی کمپنی کی آپ کی آرگنائزیشن کی بیسک ٹاسک کیا تھے اس کے اندر آرڈر گیٹنگ آرڈر ٹیکنگ اور اس کی supporting two types of person selling دیکھی ہم نے ایک میں تو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے دوسرے sale person go to the customer so what about next sales force management about lecture number thirty five تو یہاں پہ روکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اگلے لیکچر کے لیے بھی آپ جلدی پرپیئر کر لیں گے and that will be about sales force management next lecture تک اجازت لیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح ہارڈ ورک کرتے رہیں گے take care of yourself have a good day Allah حافظ السلام علیکم